ہندو پریشان ہے مشرق پریشان ہے کہ جس بات کو ہم روکنا چاہتے ہیں وہ بات نہیں رک سکتی دنیا کے گورے کافر پاکستان حکومت کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ اس شخص کی تقریر پر پابندی لگائی جائے اس کے پریس میں بیان دینے پہ پابندی لگائی جائے اس کے بیان کرنے پہ پابندی لگائی جائے ادھر میرے شیخ کا جنازہ پڑا ہوا تھا اور میں اس جنازے میں شرکت کے لیے کراچی کے ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا سسکیاں بھر رہا تھا مگر کافروں کو گوارا نہ ہوا انہوں نے اپنے ان نوکروں سے کہا کہ روک دو اس آواز کو لیکن وہ آواز نہیں رکی ٹیلی فون کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس پیغام کو یہاں تک پہنچا دیا امریکہ تو پاکستان میں میری تقریریں بند کرنے کی بات کرتا ہے اللہ کی قسم دیہات کی یہ تقریر واشنگٹن میں گونج رہی ہے نیو یارک کے اندر گونج رہی ہے امریکہ کے ہر سرحد کے اندر گونج رہی ہے آج نشتر پارک میں شرارت کرنے والوں کیا تم سمجھتے ہو جہاد کی یہ دعوت بند ہو جائے گی اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا یہ شہداء کے خون کی آواز ہے یہ قیدیوں کی سسکیوں کی آواز ہے اسے نہ دنیا کا کافر بند کر سکا نہ گورا کافر نہ کالا کافر اور نہ کوئی منافع کسے روک سکے گا تکبیر